خان صاحب کا ان پر پہلا الزام خان صاحب بریزی ان کی لاجواب اور ٹھوس علمی کتاب البراہین سے خاص بدہواس ہوئے ہیں اور اس کے محقق جواب کی توفیق تو ان کو نہ ہو سکی ہاں البتہ عامت المسلمین کو اس کتاب اور اس کے مصنف سے برزن کرنے کے لیے جو حربہ خان صاحب نے اختیار کیا اپنے طبقہ میں اس میں وہ کامیاب رہے ہیں وہ یہ کہ ایک ان کی ایک عبارت کو سیاق و سباق سے الگ کر کے ان کی مراد کے خلاف غلط معنی دے کر ان پر کفر کا بتو جھڑ دیا اور معاذ اللہ تعالی ان کو آن رسول اللہ علیہ و علیہ وبارک وسلم کی توہین کا مرتکب گردانا اور پھر مخلوق خدا کو دہائی دی کہ دیکھو کیا ہو گیا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم خان صاحب کی عبارت بقیدی حروف نقل کر دیں تاکہ صحیح بات کے سمجھنے میں کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے خان صاحب لکھتے ہیں چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ ہے اور وہ رافضیوں کے فرقے شیطانیہ کی طرح ہے وہ شیطان الطاق کے پیرو تھے اور یہ شیطانی آفاق ابلیسی ذرین کے پیرو ہیں اور یہ بھی اسی تکذیب خدا کرنے والے گمگوہی کے دم چھلے ہیں کہ اس نے اپنی کتاب براہین نے میں تصریح کی اور خدا کی قسم وہ قطع نہیں کرتی مگر ان چیزوں کو جن کے جوڑنے کا اللہ عز و جل نے حکم فرمایا ہے کہ ان کے پیر ابلیس کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے اور یہ اس کا برا قول خود اس کے بد الفاظ میں صفحہ سینتالیس پر یوں ہے شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نس سے ثابت ہوئی فخر عالم کی وسعت وسعت علم کی کون سی نسی قطعی ہے جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے پھر بیچ میں عبارت چھوڑ کر آگے کہتا ہے اور اس سے پہلے لکھا کہ شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے فریاد اے مسلمانوں فریاد اے وہ جو سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ و اجمعین مجمعین وبارک وسلم پر ایمان رکھتے ہو حسام الحرمین صفحہ نمبر ایک سو تین بارسون اشرفی کتب خانہ اندرون دہلی دروازہ لاہور اور دیگر اہل فدت نبی اس اعتراض کو دوہرا دوہرا کر عامت المسلمین کو متنفر کرنے کی بے جائے کی ہے اور مودی مد عمر صاحب نے بھی مقیاس انفیت صفحہ دو سو بارہ اور دو سو تیرہ میں اسے خوب پھیلایا ہے یعنی بظاہر مصحف کیا نکلتا ہے کہ شیطان اور ملک الموت کا وسعت عدم جو ہے یہ تو نص قرآنی سے ثابت ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدم کی وسعت کے بارے میں چونکہ کوئی نس موجود نہیں ہے اس وجہ سے تم شرک کیوں کرتے ہو کہ آپ کو بڑا عالم کہتے ہو عالم الغیب کہتے ہو تو یہ شرک کیوں کہتے ہو کرتے ہو یہ بقول احمد رضا کے مولانا فض احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کی عبارت کا خلاصہ نکلتا مطلب یہ ہے کہ شیطان اور ملک الموت کی وسعت ان کی طاقت یا ان کے علم کی وسعت یہ تو بظاہر قرآن سے ثابت ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی ایسی وسعت کہ جس کو علم غیب وغیرہ میں اللہ کے برابر کہا جائے وغیرہ وغیرہ اس کے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے تو پھر یہ شرک کیوں کرتے ہو یہ ہے اس کا خلاصہ اس کے الفاظ میں تقریباً اور براہی نقاتیہ کے بارے میں ذرا میں بتلا دوں کہ ان کا ایک مولی گزرا ہے مفتی عبدالسمی کے نام سے اس کی کتاب ہے انوار ساتیہ کیا نام ہے اس کی کتاب ہے انوار ساتیہ اور اس میں اس نے اپنے طور پر اپنے جام کے مطابق علمی انداز میں بریلی عقائد اور اعمال کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ مولانا خز احمد سہارنپوری رحم اللہ کے زمانے کا آدمی ہے تو جب اس کی یہ کتاب آئی تو اس کے جواب میں مولانا احمد سہارنپوری رحم اللہ نے یہ کتاب لکھی ہے البراہی القاطعہ اور پتہ نہ کہ رد انوار تاسیہ ہے یا پھر تلویسات انوار اس طرح پورا نام ہے بارہ لیکن البراہی القاطعہ جو ہے یہ انوار تاسیہ کے ساتیہ کے جواب میں لکھی گئی ہے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح انہوں نے انوار انوار سات آ کا جواب لکھا تو یہ علمی جواب دیتے براہین خاتحا کا دلائل کی بنیاد پر جواب دیتے لیکن اب اس کے پاس علم ہو علم لدنی ہو تو وہ جواب دے اس کے پاس تو سارا علم لادینی ہے اس کے پاس کیا ہے سارے کا سارا علم لادینی ہے تو بجائے علمی جواب دینے کے اور تحقیقی جواب دینے کے الٹا اس نے کپر کی مشینیں چلانی شروع کر دی تو اب ظاہر ہے کہ یہ کتاب ایسی تھی کہ اس کا جواب ان سے بن نہیں پڑ رہا تھا تو اس سے یہ عبارتیں توڑ موڑ کر پھر اس نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کو کافر بنانے کی کوشش کی ہے یہ ہے پورا پس منظر براہ جائے گا تو اب ظاہر ہے کہ ایسی کتاب سے مرچ تو لگتی ہے انسان کو یہ کتاب ہضم تو ہوتی نہیں جب خاص کر جب آدمی جواب بھی نہ دے سکے تو پھر وہ اس طرح کی باتیں ہیں تنگ آمد و جنگ آمدی ہمیشہ کا اصول ہے اور یہ شروع سے آج تک اصول ہے کہ جس آدمی کے پاس دلائل نہیں ہوتے لڑنے کے لیے وہی دوڑتا ہے تو یہ بھی ایسا ہی یہ سمجھ میں آ گیا خلاصہ سمجھ میں آ گیا اچھا اب جواب جواب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم بجائے ادھوری عبارت پیش کرنے اور نامکمل عبارت پر نگاہ ڈالنے کے پوری اور مکمل عبارت کو اور جس کے جواب میں یہ عبارت لکھی گئی ہے اس کو ایک ایک نظر بخوبی دیکھنا اصل بات یہ ہے کہ مولوی عبدالسمیر صاحب ساکن رامپور ضلع سہارنپور نے بدعات کی و ترویج میں اور حضرت مولانا گنگوہی رحمہ اللہ کے رد میں ایک کتاب لکھی جس کو بدعات کے مسائل کی میگزین کہنا چاہیے جس کا نام انہوں نے انوار ساتیہ در بیانی موجود وفاتحہ رکھا ہے اس کتاب کے رد میں حضرت مولانا خلید احمد سہارنپوری علیہ نے کتاب لکھی جس کا نام البراہین القاطعہ تجویز کیا گیا مولوی عبد صاحب محفل میدار میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کے بارے میں استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں اقول عقیدہ اہل سنت و جماعت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت اسی طرح اور اسی حقیقت سے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے دوسرے میں نہیں ہوتی اور خصوصیت کے معنی یہ ہیں کہ یو جدوفی ہی ولا یو جدوفی غیری ہی اور روئی زمین پر کل جگہ موجود ہو جانا تو کچھ خاص مخصوص خدا کے ساتھ نہیں تفسیر میں عالم و اور رسال برزخ جلال الدین سیوتی اور شرح مواہب علامہ زرقانی میں ہے کہ ملک الموت قابض ہے جمیع ارواحی جن و انس و بہائم اور جمیع مخلوقات کا یعنی یہ روح قبض کرتا ہے کس کی تمام انسانوں تمام جنات اور تمام جانوروں کی اور تمام مخلوقات کی اور اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے دنیا کو اس کے آگے مثل چھوٹے خان کے یعنی ایک چھوٹا سا دسترخوان جس طرح انسان کے سامنے ہوتا ہے اور قبضے اور کنٹرول میں ہوتا ہے اس طرح پوری دنیا کو اللہ نے موت کے فرشتے کے سامنے چھوٹے دسترخوان کی طرح کر دیا اور ایک روایت میں آیا ہے مثل تشت کے جس طرح ٹرے ہوتی ہے جس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں فیق بھی جو منہا ہونا وہا ہونا تو ادھر ادھر سے لے لیتا ہے جان کو اور ادھر سے اب خیال کرو کہ ایک آن میں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 ان احادی سے معلوم ہوا کہ ہر جگہ کہ ملک الموت ہر جگہ حاضر ہے ان احادی سے معلوم ہوا کہ ملک الموت ہر جگہ حاضر ہے بلا ملک الموت علیہ السلام تو ایک فرشتہ مقرب ہے سنو آگے بھلا ملک الموت تو ایک فرشتہ مقرب ہے دیکھو شیطان ہر جگہ موجود ہے شیطان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 كما أقدر ملک الموتی على نذیر ذلك یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس بات کی قدرت دے دی ہے جس طرح کی ملک الموت کو سب جگہ موجود ہونے پر قادر کر دیا انتہا کلام اب عالم اجسامی مخصوصہ میں اس کی مثال سمجھیے کوئی مشرق سے مغرب تک آبادی دنیا کی اگر سیر کرے جہاں جاوے گا چاند کو موجود پاوے گا اور سورج کو بھی موجود پاوے گا پھر اگر وہ کہے کہ ایک چاند سب جگہ موجود ہے اور ایک سورج سب جگہ موجود تو تمہارے قاعدے سے چاہیے کہ وہ کافر ہو جاوے کہ اس نے چاند کو ہر جگہ موجود کہا خاندان کی تحقیق یہ ہے کہ نہ وہ مشرق ہے نہ کافر خاصہ مسلمان ہے بس اسی طرح سمجھو کہ جب سورج سب جگہ موجود ہو کر وہ چوتھے آسمان پر ہے روح نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ساتویں آسمان پر میں موجود ہے اگر وہاں سے آپ کی نظر مبارک کل زمین پر یا زمین کے چند موازی و مقامات پر پڑ جائے اور ترشح انواع انوار فیضان احمدی سے کل مجالسی متحرک و ہر طرف سے مثل شعائے شمس محیط ہو جاوے کیا محال اور بعید ہے علامہ رحمہ رحم نے ابو طیب ابو طیب کا شعر شرح مواحب دنیا کی فصل زیارت قبر شریف میں نقل کیا ہے کشم صفی وسطم شروعہ کلبدر منحی سلطفت ترایت ہو یہ دی ادا عینی کا نورا ثاقبہ یعنی جس طرح سورج آسمان کے بیچ میں ہے اور روشنی اس کی پھیلی ہوئی ہے مشرق سے مغرب تک اور جس طرح چاند جہاں سے تو اس کو دیکھے اسی جگہ سے تیری آنکھوں میں نور بخشے گا انتہا کلام پس بس فرق یہ ہے کہ سورج اور چاند کے دیکھنے کی آنکھ اللہ تعالی نے کھور رکھی ہے اس کے ذریعے سے بینا آدمی دیکھ کر کہہ دیتا ہے چاند ہر جگہ موجود ہے اندھا مادرزاد اندھا مادرزاد یوں کہے گا کہ چاند کہیں نہیں بس اسی طرح روح کا دیکھنا موقوف ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت پر اگر وہ آنکھ باطنی کھول دے اور پردہ اٹھا دے ہر جگہ انسان جلو احمدی دیکھ سکتا ہے امام شعرانی رحمہ اللہ نے میزان میں لکھا ہے قد بلغنا عن عن ابی الحسن شاذلی و شادی ابی العباس المرسی وغیرحما انہم کانو یقولون ذبحت جبت رؤیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفة عين ما من جملة المسلمين دیکھیے ابو الحسن شاہجی وغیرہ اولیاء فرماتے ہیں کہ اگر ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چھپ جائیں تو ہم اپنے تئی مسلمان نہ جانیں اب دیکھیے یہ اولیاء اللہ ان مفتی صاحبان صافی عقیدت کے نزدیک کس فتویٰ اور کس حکم میں داخل ہوں گے اور ہونا روح انبیاء علیہ السلام کے علیین میں ساتویں آسمان پر جو ہم نے بیان کیا یہ تفسیر عزیزی بیان علیین میں دیکھو لیکن باوجود ہونے علیین میں آپ کی روح کو قبر شریف سے بھی اتصال قوی ہے ہر زائر کو جانتے ہیں کون زیارت کو آیا سب کو سلام کا جواب دیتے ہیں قبر میں جسم مبارک زندہ ہے زرقانی رحم اللہ نے لکھا ہے ان نبی نہ بالرفيق الأعلى إن نبينا بالرفيق الأعلى وبدنه في قبره يرد السلام على من يسلم عليه اس مقام کی تحقیق زیادہ اس سے مقامی بات موجود شریف بات موجود شریف میں بیان کریں گے اب فکر کرنا چاہیے کہ جب چاند سورج ہر جگہ موجود اور ہر جگہ زمین پر شیطان موجود اور ملک الموت ہر جگہ موجود ہے تو یہ صفت خاص خدا کی کہاں ہوئی اور تماشا یہ کہ اصحاب محفل میلاد تو زمین کی تمام جگہ پاک ناپاک مجالس مذہبی وغیر مذہبی میں حاضر ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ نہیں کرتے ملک الموت اور ابلیس کا حاضر ہونا اس سے بھی زیادہ تر مقامات پاک ناپاک کفر غیر کفر میں پایا جاتا ہے کہ تمہارے استعمال کے موافق تو چاہیے یہ سب محدث اور فقہ بباعث اعتقاد ہر جگہ ملک المود اور ابلیس کے بہنیان محفل بمود شریف کی بنسبت زیادہ مشرق ٹہریں اللہ بری عقل و دانش ببایت گریس اہل حق پر واضح ہو کہ ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ ہر محفل میں روح مبارک آتی ہے ہاں دعویٰ یہ ہے کہ اگر کسی کا یہ اعتقاد ہو تو وہ مشرک نہیں انتہا کلام صاحب انوار ساتیہ معل براہی معلبراہیقاتیہ صفحہ نمبر پچاس ترپن طبع امدادیہ دیوبند یو پی انڈیا کچھ سمجھ میں آیا جی دو تین باتیں اس پوری عبارت کا حاصل ہو گئیں یہ بریلوں کے بڑے کی عبارت ہے جس کے جواب میں پھر بعد میں مولانا اپنی عبارت نقل کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جگہ حاضر ناظر ہونے کو مولوی عبدالسمی صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کی بنیاد دو طرح کے دلائل کو بنایا ہے ایک عقلی اور ایک نقلی نقلی دلائل میں یہ ہے کچھ حوالے نقل کیے صوفیہ کے زیادہ تر تو صوفیہ کے حوالے ہیں اور کچھ قرآن و سنت کے اشارے دیے کہ ملک الموت موت کا فرشتہ اور شیطان یہ دونوں جو ہیں ہر وقت ہر جگہ ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں ہر وقت ہر جگہ ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں تو ہر وقت ہر جگہ ہر کسی کے پاس ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یہ حاضر ہیں اور ناظر بھی ہیں کہ ہر کسی کو دیکھ رہے ہیں ہر کسی کو دیکھتے ہیں جس طرح کہ احادیث کے حوالے دیے کہ ملک الموت کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں سب میری نظر کے سامنے ہے اور اسی طرح ابلیس وغیرہ کے بارے میں بھی احادیث میں آتا ہے کہ وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے کہ تم خود نہیں دیکھتے بلکہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے آرام ترون خود ابلیس اپنے بارے میں کہتا ہے بہرحال تو ابلیس اور ملک الموت موت کا فرشتہ یہ دونوں ہر وقت ہر جگہ ہر کسی کو دیکھتے ہیں اور ان کے حاضر ہونے کی اور دیکھنے کی جو ہے کوئی تمیز بھی نہیں ہے یہ اچھی محفلوں میں بھی ہوتے ہیں اور بری محفلوں میں بھی ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کی جو ڈیوٹیاں ہیں وہ انہوں نے ادا کرنی ہے ابلیس کا کام ہے گمراہ کرنا اور گمراہیوں کو آگے بڑھانا تو چاہے وہ گمراہیوں والی محفل ہو تو وہاں پر بھی ہوتا ہے اور اچھی محفل ہو تو وہاں پر بھی ہوتا ہے اور ملک الموت کا کام ہے روح قبضہ کرنا تو وہ ایسے انسان یا ایسی مخلوق یا ایسے جانور یا ایسا جن کہیں بھی ہو جس کی روح کے قبضے کا کرنے کا حکم ہو وہ اچھی محفل میں ہو یا بری محفل میں ہو رات میں ہے یا اندھیرے میں دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو تو اس کا مکلف ہے کہ وہاں جا کے روح قبض کرے تو یہ تو مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہے جبکہ آپ کے بارے میں جب کہ آپ کے بارے میں بخود اس کے کہہ دیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ صرف پاک روحوں کے پاس اور پاک محفلوں میں اور پاک جگہوں میں آپ کی روح حاضر ہوتی ہے ہر جگہ نہیں ہوتی ناپاک جگہوں میں نہیں جاتی ایک بات دوسرا یہ کہ بعض صوفیہ کے حوالے نقد کیے کہ بعض اکابر ابو الحسن شاہ زی رحمہ اللہ وغیرہ ان کے حوالے سے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ان کی جھلک جو ہمیں نظر آتی ہے اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے چھپ جائے تو ہم اپنے اسلام کے بارے میں شک کریں کہ ہم مسلمان ہی نہیں مطلب کیا ہے کہ آپ ہمیشہ ہمیں نظر آتے ہیں تو نظر تب آئیں گے جب کہ آپ وہاں پر موجود بھی ہوں اور حاضر ناظر بھی ہوں ایک بات تو یہ ہو گئی مغل وسمی کی کتاب کا خلاصہ یہ تو نقلی دلیل ہو گئی اور آخری دلیل یہ ہوگی کہ انسان جہاں کہیں بھی جاتا ہے وہاں سورج اور چاند کو پاتا ہے یہاں ہے تب بھی سورج اور چاند اس کو نظر آتے ہیں سعودیہ میں وہاں بھی یورپ میں امریکہ میں پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں کہیں بھی ہو تو یہ سورج چاند وہیں پر ہوتے ہیں تو چاند اور سورج جو ہیں ان کی روشنی بھی ہر جگہ ہوتی ہے اور یہ خود بھی ہر جگہ ہوتے ہیں تو یہ ایک غیر حصی مخلوق ہوتے ہوئے اگر ہر جگہ ہو سکتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آپ کی توجہات آپ کی نظر ہر جگہ کیوں نہیں ہو سکتی یہ دو ہیں بنیادیں پھر اس پر مزید یہ کہا کہ ابو الحسن شاہزی وغیرہ کو بھی مشرق کہو کہ وہ لوگ جو ہے اس طرح کہتے ہیں اور وہ یا جن بزرگوں نے ابلیس کے بارے میں اور ملک الموت کے بارے میں اس طرح کہا کہ وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے ہیں تو ان پر بھی شرک اور کفر کا فتو لگا ان پر کیوں نہیں لگاتے یہ ہو گیا پوری عبارت کا خلاصہ کہ دلائل نقلیہ میں ملک الموت کو اور شیطان کو ذکر کیا اور دلائل عقلیہ میں سورج اور چاند کو ذکر کیا اور اس پر مزید الزامی طور پر یہ کہا کہ جو لوگ ان کے حاضر ناظر ہونے کے قائد ہیں تو پھر ان پر بھی کفر کا فتویٰ لگاؤ یہ تین باتیں ہو گئیں ان کی انوار ساطلاء کی یہ بات سمجھ میں آ گئی اچھا اب جواب سنو اب آگے پہلے تو شیخ صفدر اپنا تبصرہ کریں گے اور بعد میں مولانا کی عبارت نقل کریں گے انوار کی اس عبارت سے معلوم معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ہر جگہ یا زمین کے چند مواقع اور مقامات پر حاضر ہونے کو ملک الموت اور شیطان کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے پر قیاس کرنے والے مولوی عبدالسمی صاحب ہیں یعنی ہم دیوبندی نہیں بلکہ کون ہیں مولوی عبدالسمی صاحب ہیں اور یہ شیطانی اور ابدیسی قیاس ان کے ذہن کی پیداوار ہے اور ساتھ ہی وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ ہر محفل میں آنے کا ہم دعویٰ نہیں کرتے ہاں اگر کوئی کرے تو اس کو شرک بھی نہیں کہتے ہم دعویٰ بھی نہیں کرتے لیکن اگر کوئی دوسرا دعویٰ کرے تو ہم اس کو شرک بھی نہیں کہتے اور تعصف بالائے تعصف یہ ہے کہ جتنے مقامات پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر ہونا تسلیم کرتے ہیں ملک الموت اور ابلیس کا ان سے زیادہ تر مقامات میں حاضر ہونا مانتے ہیں یعنی وہ تو پاک ناپاک ہر جگہ حاضر ہوتے ہیں نا تو ہر جگہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو حاضر نہیں مانتے تو اس اعتبار سے ابلیس اور ملک الموت زیادہ حاضر ہو گئے اور زیادہ ناظر ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے میں کم ہو گئے بقول ان کے گویا جتنے مقامات کا علم ر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانتے ہیں ان سے بڑھ کر اور کہیں زیادہ کیونکہ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ اس سے زیادہ تر مقامات وہ ملک الموت اور ابلیس کے لیے تسلیم کرتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ برا کرے تعصب و عینات کا کہ خان صاحب اور ان کے و اجناب جی ناروا الزام حضرت مولانا خلید احمد صاحب سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ کے سر تھوپتے ہیں کہ وہ شیطان کا علم <coughs> معاذ اللہ زیادہ بتاتے اور مانتے ہیں اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر الیا اللہ شیطان کے عدمی تفوق اور برتری جت جاتے ہیں اور اس وجہ سے وہ کافر و مرتد ہیں انوار سعدیہ کی خط کشیدہ عبارات کو اور ان امور بل کی نکات کو جو ہم نے ابھی عارض کیے ملحوظ رکھیں اب ہم آپ کے سامنے حضرت مولانا خلی احمد صاحب سہارنپوری علیہ کی وہ مکمل عبارت عارض کرتے ہیں جو انہوں نے انوار سعدیہ کی عبارت کے رد میں تحریر فرمائی ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں قولہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا جی ہے اس کے جواب میں یعنی یہ عبارت کس کی نقل کی یہ عبارت کس کی نقل کی انوار ساتیہ کی نقل کی اور آگے عقول سے اپنی عبارت نقل کر رہے ہیں کون مولانا رحم اللہ کہتے ہیں عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے کہ کوئی صفر صفات حق تعالی کی بندہ میں نہیں ہوتی اور جو کچھ اپنی صفات کا ضد کسی کو عطا فرماتے ہیں اس سے زیادہ ہر کسی میں ہونا ممکن نہیں سم و بسر علم و تصرف حق تعالی کا حقیقی ہے اور مخلوق کا مجازی پھر جس کو جس قدر کوئی علم و قدرت وغیرہ عطا فرما دیا ہے اس سے زیادہ وہ ہرگز ذرہ بھر بھی نہیں بڑھ سکتا اس سے زیادہ وہ ہرگز نہیں بڑھ سکتا شیطان کو جس قدر وسعت دی اور ملک الموت کو اور آفتاب و محتاب کو جس وضع پر بنایا ہے اس سے زیادہ کی ان کو کچھ قدرت حاصل نہیں اور زیادہ کوئی ان سے کام نہیں نکلتا اور نہ اس کثرت و قلت پر فضل کی کمی زیادتی موقوف ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے بہت اعلیٰ و افضل ہیں معاذہ غزم کا مکاشفہ ان کا حضرت خضر علیہ السلام سے بہت کم تھا اور پھر جس قدر حضرت خضر علیہ السلام کو ملا اس سے زیادہ پر وہ قادر نہ تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باوجود افزدیت کے نہ ملا تو وہ حضرت خضر علیہ السلام مفضول کی برابری بھی اس علم مکاشفہ کو پیدا نہ کر سکے پس آفتاب و محتاب کو جس جس حیعت و وسعت جس حیعت وسعت نور پر بنایا اور ملک الموت اور شیطان کو جو جی عدم دی ان کا حال مشاہدہ اور قطعیہ سے معلوم ہوا یہ کس سے سے معلوم ہوا قطعیہ اور مشاہدہ یعنی چاند اور سورج تو مشاہدہ سے اور ابلیس اور ملک الموت کا علم کس سے معلوم ہوا نس قرآنی سے معلوم ہوا اب اس پر کسی افضل کو قیاس کر کے اس پر کسی افضل کو قیاس کر کے اس میں بھی مثل یا زائد اس مفضول سے ثابت کرنا کسی عاقل ذی علم کا کام نہیں کسی عاقل ذی علم کا کام نہیں اول تو عقائد کے مسائل قیاسی نہیں کہ قیاس سے ثابت ہو جائیں بلکہ قطعی ہیں قطعیات نصوص سے ثابت ہوتے ہیں کہ خبر واحد بھی یہاں پر مفید نہیں لہذا اس کا اس بار اس وقت قابل التفاط ہو کہ قطعیات سے اس کو ثابت کرے اور خلاف تمام امت کے اقیاس فاسد سے عقید خلقہ اگر فاصل کیا جائے تو کب قابل التفاط ہوگا دوسرے قرآن و حدیث اس کے خلاف ثابت ہے بس اس کے خلاف کس طرح قبول ہو سکتا ہے بلکہ یہ سب قول مؤلف کا مردود ہوگا خود فخر عالم علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم الحدیث اور شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں اور مجلس نکاح کا مسئلہ بھی بحر الرائق وغیرہ کتب سے لکھا گیا ہے یعنی حاشی میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ او نیز فرمودہ اس کہ من بشرم نبی دانم کہ ای دیوار چیز یعنی بے دانا دانان دیدن حقی سبحانہ ہو اش الجماعت جن نمبر ایک صفحہ تین سو پینسٹھ مطلب کیا ہے کہ جب تک اللہ مجھے نہ بتلائے تو میں بھی انسان ہوں مجھے یہ پتہ بھی نہیں کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے اس کو میں نہیں جانتا تیسرے اگر افضلیت ہی موجب اس کی ہے تو تمام مسلمان اگرچہ فاسق ہوں اور خود مؤلف بھی شیطان سے افضل ہیں تو مؤلف سب عوام میں بسبب افضلیت کے شیطان سے زیادہ تو نہیں تو اس کی برابری تو علم بذا میں خود ثابت کر دے ہوئے اور مؤزف خود اپنے ضام میں تو بہت بڑا اکمد الایمان ہے تو شیطان سے ضرور افضل ہو کر عالم من شیطان ہوگا معاذ اللہ معلف کے ایسے جہل پر تعجب ہوتا ہے اور رنج بھی ہوتا ہے کہ ایسی نالا اقبات منہ سے نکالنا کس قدر دور از المعقل ہے الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دے کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلافی نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض کیا سفارت سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نس سے ثابت ہوئی فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نس قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے اور خاصہ کی تعریف تہذیب منطق پڑھ کر معلف نے یاد کر کے بے تہذیبی عقیدہ کی اختیار کی مگر فہم سے ماشاء اللہ ہنوز بہت دور ہیں خاصہ حق تعلیٰ کے علم کا یہ ہے کہ اس کا علم ذاتی حقیقی ہے کہ جس کا لازم احاطہ کل کلجی کا ہے اور تمام مخلوق کا علم مجازی زندگی کے قدر عطا کی حق تعلیٰ کی طرف سے مستفاد ہے بس اعلیٰ علیین میں روح مبارک علیہ السلام کی تشریف رکھنا اور ملک المور سے افضل ہونے کی وجہ سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ علم آپ کا ان امور میں ملک الموت کی برابر بھی ہو چجائے کہ زیادہ چنانچہ وجہ اس کی اوپر مذکور ہوئی اور قیاس اس کا اس بات جہل ہے کہ شاب علم کبھی اس کا مجوز نہیں الغرض یہ تحقیق واحد معلف کی محض جہل ہے وہ شاید شرک میں مبتلا نہ ہو مگر ایک عالم کا راہ مار دیا بعد اس کے جو حکایات اولیاء کی مؤلف نے لکھی ہیں تو اول تو یہ حکایات حجت شرعیہ مثبت حکم کی نہیں خصوصاً باب عقائد میں بس ان احکامات کو قبول کر کے نس کا رد کرنا کسی جاہل سے متوقع نہیں چی جائے کہ عالم سے اور بعد تسلیم کے جواب یہ ہے کہ ان اولیاء کو حق تعالی نے کشف کر دیا کہ ان کو یہ حضور حضور عظم حاصل ہو گیا اگر اپنے فخر اعظم علیہ السلام کو بھی لاکھ گونا اس سے زیادہ عطا فرمائے ممکن ہے مگر ثبوت فیدی اس کا عطا کیا ہے کس نس سے ہے کہ اس پر عقیدہ کیا جاوے اور مجلس موجود میں خطاب حاضر کیا جاوے اس عمر کا محض امکان ہے تو کام نہیں چلتا بالفعل ہونا چاہیے اور ثبوت ہو جانا نس سے واجب ہے مگر سو افاہ ممالف کا قابل تماشا ہے کہ کچھ نہیں سمجھتا اور یہ بحث اس صورت میں کہ علم ذاتی آپ کو کوئی ثابت کر کے عقیدہ کرے جیسا جو ہلاکہ یہ عقیدہ ہے اگر چجانے کے تعالیٰ اطلاع دے کر حاضر کر دیتا ہے تو شرک تو نہیں مگر بدون ثبوت شرعی کے اس پر عقیدہ درست بھی نہیں اور بدون حجت ایسی بات کہ عقیدہ رکھنا موجب معصیت کا ہے اب ظاہر ہو گیا کہ کوئی محدث فقی صوفی متقی مشرق نہیں مگر جس کا عقیدہ معذف کی تحریر کے موافق ہوگا البتہ وہ مشرق ہے اور ان عبارات اور روایات سے حجت اپنے دعویٰ بے سروپا کی دانا محض کو فہمی معذف کی ہے ورنہ اس میں کوئی دلیل دعوے معذف پر نہیں لائقہ اینتا انتہا البراہی نقات صفحہ نمبر تھا ترپن کتنا اوپر گزرا جی چھت سے یا برزوں سے برزوں سے مولانا رحم اللہ نے جو کچھ کہا ہے اس کا خلاصہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ شیطان اور ملک الموت کا علم جو ہے شیطان اور ملک الموت کا علم جو ہے وہ تو ثابت ہوا نس قرآنی سے اور چاند اور سورج کا ہر جگہ ہونا یا اس کی روشنی کا ہر جگہ ہونا یہ ثابت ہوا مشاہدہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدم الغیب ہونے یا حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ رکھنا اس کا تعلق عقیدہ کے ساتھ ہے اور جب اس کا تعلق عقیدہ کے ساتھ ہے تو اس کے لیے خبر متواتر ہونی چاہیے اس کے لیے خبر متواتر ہونی چاہیے احادیث متواتر ہونی چاہیے اور یہاں پر تو خبر واحد بھی معتبر نہیں ہوتی اور تمہارے پاس اخبار متواتر تو دور کی بات ہے خبر واحد بھی نہیں ہے بلکہ قیاس ہے تو ایسے موقع پر عقیدہ میں جو ہے وہ جب خبر واحد اگرچہ صحیح سند ہو وہ بھی معتبر نہیں ہوتی تو قیاس کہاں معتبر ہو سکتی ہے اس میں تو خبر متواتر ہونی چاہیے اور وہ تمہارے پاس نہیں ہے باقی رہی تمہاری یہ بات کہ ابلیس اور شیطان جو ہیں وہ تو مفضول ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں تو مفضول یعنی جو کم درجے کا ہے وہ اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہو سکتا ہے تو جو افضل ہے وہ ہر جگہ ناظر ناظر حاضر ناظر کیوں نہیں ہو سکتا تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ مفضول کا ہر جگہ حاضر ناظر ہونا یا بہت ساری چیزوں کا جاننا اور افضل کا نہ جاننا اس سے افضل کا نقصان نہیں نہ اس کے لیے یہ غائب ہے اس کو انہوں نے ثابت کیا ہے قرآن میں حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے کہ دیکھو موسا علیہ السلام ہر لحاظ سے خضر علیہ السلام سے افضل تھے وہ علوم شریعت کے امام ہیں لیکن خضر علیہ السلام مکاشفہ کے امامت امام تھرمور تقویلی کے تو موسیٰ علیہ السلام باوجود افضل ہونے کے خضر علیہ السلام کے برابر بھی نہ ہو سکے چیز جائے کہ ان علوم میں ان سے افضل ہوتے تو اب اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ افضل ہو گئے اور خضر علیہ السلام ان سے افضل ہو گئے یہ بات سمجھ میں آ گئی باقی رہا انہوں نے کچھ اودیا کے جو حوالے دیے تھے تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ عقائد کی بات ہو رہی ہے یہاں پر قصص معتبر نہیں ہے کسی ولی کا قصہ آپ حجت کے طور پر پیش نہیں کر سکتے دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان اودیا کے جو قصے تم نے بیان کیے ہیں ان کا تعلق کشف سے ہو سکتا ہے کہ اولیاء کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اولیاء کے لیے ان کے دلوں کی صفائی کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک میں اور ان کے بیچ میں پردے ہٹا دیے ہوں اور انہوں نے آپ کو دیکھا ہو یا آپ کی توجہ کو اپنی طرف پایا ہو صرف اس حد تک اس کو کشف کہا جا سکتا ہے اور وہ بھی ان اولیاء کے حق میں لیکن اس کو عمومی دعویٰ بنانا اور سب کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا اور پھر اس کے ذریعے سے عقیدہ ثابت کرنا یہ بات جو ہے یہ قرآن و سنت کے اجماعی امت کے اور پوری امت کے ایک اجماعی مسئلے کے خلاف ہے اور اصول کے خلاف ہے اس کو تم اس طرح پیش نہیں کر سکتے یہ ہو گیا جواب کا خلاصہ تو اب یہاں پر یہ کہہ دینا یعنی احمد رضا کا جو اعتراض ہے وہ اس بات پر ہے کہ مولانا نے یہ کہا ہے کہ ابلیس اور ملک الموت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے عالم ہوئے یہ کیا ہوئے بڑے عالم ہوئے تو لہٰذا یہ گستاخ ہوا اور کافر ہوا یہ فتویٰ کس نے لگا مولوی احمد رضا نے جیسا کہ عبارت گزری تمہارے سامنے حالان کے یہ عبارت مولانا کی نہیں بلکہ اس کے اپنے پیر و مرشد کی ہے مولوی عبد سمیع کی ہے عبارت کس کی ہے مولوی عبد سمی کی ہے زیادہ عدم کون ثابت کر رہا ہے مولوی عبد سمیع کر رہا ہے مولقد احمد تو اس کو جواب دے رہے ہیں ان کی یہ عبارت ہے ہی نہیں تو تمہارے پیر و مرشد کی عبارت ہے تو ظاہر ہے کہ فقط با ابھی ہی احاطہ تو یہاں پر اسی کی طرف یہ اٹھے گا پہلے اس کے پیر کی طرف مریض کی طرف یہ ہو گیا اس کا خلاصہ ابھی اس کی کچھ عبارت باقی ہے لیکن ٹائم ختم ہو گیا یہ بات سمجھ میں تو آ گئی نا تو کل اگر کوئی تمہارے سامنے پیش کرے پریشان تو نہیں ہوگا انشاءاللہ